یہاں پر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آداب بیان کیے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزہ اور خوش طبعی کریں یعنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کرے خوش طبعی بھی کرے اور ان سے رکا نہ رہے اور ان کی عقل کے موافق رہے یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یار میری بیوی کی عقل ہی ایسی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری کہ اس کی عقل کے موافق اس سے گفتگو کرے اس کی عقل کے موافق اس سے کلام کرے اور اس کے ساتھ سلوک کرے اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوشتبائی نہیں کرتا جتنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ دوڑ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے سبحان اللہ کہ دیکھیں سرکار کا عمل کتنا پیارا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ سے دیکھو عائشہ دونوں میں سے کون آگے نکلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا تو پہلی بار میں تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے پھر دوسری بار دوڑنے کا اتفاق ہوا تو حضرت بیوی عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے سبحان اللہ تو دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو پہلی بار میں گویا کہ آپ آگے نکل گئے اور پھر جب دوسری بار دوڑ نکل لگائی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آگے نکل جانے دیا تاکہ دونوں برابری ہو جائے یعنی اس معنی میں برابری ہو جائے کہ ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ بھی یہ محسوس کریں کہ میں آگے نکل گئی اور میں آگے بڑھ گئی تو سرکار نے اس انداز سے اپنی بیوی کو خوش کیا کاش ہم سب ان چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو گھر گھر کے مسائل گھر گھر کے جھگڑے انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائیں گے اللہ ہمیں سب کو مجھے بھی آپ سب کو بھی جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ اس میں بہت تفصیل ہے بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں تو جتنا جو کچھ بھی ہوا اگر میرے بتانے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو جو شادی شدہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ